تو اچھا نہیں کرے تو کچھ نہیں حالانکہ وہ چیز شریعت کے اندر فرض واجب اور ضروری کے درجے کی ہے اور اس کو چھوڑنا گناہ کبیرہ کے درجے میں ہے ایسی بہت ساری چیزیں ہیں اس میں ایک اہم ترین چیز ہے جو وعدہ ہم کرتے ہیں اس وعدے کو نبھانا اس وعدے کو ہم نے بچوں کا کھلونا سمجھ رکھا ہے کھیل سمجھ رکھا ہے کہ ٹھیک ہے وعدہ نبھایا تو اخلاق کی بات ہے اور وعدہ نہیں نبھایا تو کوئی بڑی بات نہیں اور بعض لوگوں تو اتنے ہلکے انداز میں اتنا لائٹلی اس کو لیتے ہیں کہ یہ تو دنیا ہے اس میں تو چلتا ہے وقت پر ٹالنے کے لیے یہ وعدہ کر دیا تھا کوئی اس کو پورا کرنا کوئی ضروری تھوڑا ہی ہے بہت لائٹ اور ہلکا لیتے ہیں لوگ اس چیز کو حالانکہ قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس آیت کے اندر اللہ تعالی کی طرف سے جو ایمان والے آخرت میں کامیاب ہوں گے ان کامیاب ہونے والوں کی ایک بہت بڑی خوبی صفت یہ بتلائی گئی کہ وہ امانت دار بھی ہے اور جو وعدہ ہوتا ہے اس کو پورا نبھاتے ہیں یہ تو فائدے والی جہت ہوئی کہ وعدہ نبھاؤ گے امانت داری کرو گے تو اللہ تعالی ہم کو کامیاب ہو کے جنت میں جانے والوں میں شامل کریں گے اب اس کی دوسری جانب بھی دیکھو حدیث پاک کے اندر منافق کی نشانیاں آئی کہ منافق میں کیا کیا نشانی ہے اور منافق کون لوگ کہ جن منافقوں کے اندر زبان پر ایمان ہے اور دل کے اندر ایمانداری نہیں ہے ان کو منافق کہا جاتا ہے اور اصل میں تو یہ ہے کہ جنگل میں ایک چوہا ہوتا ہے چوہے کی خاص ذات ہوتی ہے وہ زمین میں سوراخ بناتا ہے اپنے رہنے کے لیے وہ سوراخ دو منہ والا ہوتا ہے ایک منہ ادھر ہوتا ہے تھوڑے دور جا کر وہ سوراخ کا دوسرا منہ ہوتا ہے زمین میں جب کوئی شکاری اس چوہے کو پکڑنے دوڑتا ہے بلی ہے ایسا جانور تو وہ اس منہ سے داخل ہو جاتا ہے اب وہ بلی یہ سوچتی ہے شکاری جانور کہ یہاں بیٹھے رہو وہ اندر سے نکلے گا تو صحیح تو وہ چوہا اتنا ہوشیار ہوتا ہے کہ ادھر والے سوراخ سے نکل کے بھاگ جاتا ہے اصل میں اس چوہے کو نافک کہتے ہیں اس پر سے یہ لفظ منافق بنا اور یہ میں نے آپ کو اس لیے اصلی لغت کے معنی سے سمجھایا کہ آج بہت سے مسلمانوں کے اندر وعدہ نبھانے کے معاملے میں یہ مزاج ہے یہ عادت ہے اس تاریخ کو ملنا اتنے بجے ملنا آپ کا یہ پیمنٹ تیار ہے آپ کا یہ کام ہم کر ہی دیں گے اب اس تاریخ پر آپ گئے تو وہ جنگلی چوہے کی طرح دوسرے سوراخ سے کیسے بھاگنا وہ ان کے لیے بالکل تیار چیز ہوتی ہے کبھی تو وہ گھر میں حاضر ہی نہیں رہیں گے دوسرے دروازے سے نکل کے بھاگ جائیں گے موبائل سوئچ آف کر دیں گے یا ایسا آپشن لگا دیں گے کہ آؤٹ آف کوریج وہی بتلاتا رہے یا میسج پر جا رہا ہے ایسی سسٹم کر دیں گے یا ابھی میں بہت بیزی ہوں ایک ارجنٹ کیس میں پھنسا ہوا ہوں پھر ملتا ہوں یہ جواب دے دیتے ہیں غرض وہ بالکل منافقوں والی ترتیب کہ دوسری طرف وہ چوہا جیسے نکل کر کے بھاگ جاتا ہے اس طرح بہت سے وعدہ کرنے والے انسان ہوتے ہیں حدیث پاک میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی تین نشانی بتلائی اس میں پہلی نشانی یہ بتلائی کہ جب کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وہ وعدے کے خلاف کرتا ہے وعدہ نبھاتا نہیں ہے وعدے کے خلاف کرتا ہے یہ پہلی نشانی منافق کی اور حدیث میں وعید بھی سن لو قرآن کی آیت میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافق لوگ جہنم میں سب سے نیچے ہوں گے بالکل نیچے درجے کے اندر وہ نفاق فی العقیدہ اور یہ سب نفاق فی العمال والے ہیں جن کی یہ نشانیاں قرآن میں بتلائی گئی اب اس زمانے کے اندر ہمارے اوپر تو اللہ کے یہاں سے جبریل آتے نہیں ہیں کہ ہم کہوے کہ یہ عقیدے کا منافق ہے البتہ نشانیاں منافقوں والی جس میں پائی جائے اس کو اپنے ایمان کے بارے میں ڈرنے کی بہت ضرورت ہے یہ پہلی نشانی خود حضور نے بیان فرمائی وعدہ کرے گا تو اس وعدے کو نبھائے گا نہیں اس کی خلاف ورزی کرے گا یہ منافق کی پہلی نشانی خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی یہاں ایک مسئلہ بھی پہلے سمجھ لو جو کام شریعت کے اندر جائز ہے اسی جائز کام کے اندر وعدہ بھی جائز ہے جو کام شریعت میں ناجائز ہے اس میں وعدہ بھی ناجائز اور حرام ہے یہ مسئلہ بھی سمجھ لو ذرا کھل کے وہ مسئلہ ڈیٹیل میں سمجھاؤں آپ کو کہ آج کل جیسے کہ باقاعدہ شرعی طریقے سے انگیجمنٹ کرنے سے پہلے بہت سارے لڑکے لڑکی آپس میں فرینڈ شپ کرتے ہیں اور فرینڈ شپ کر کے ایفیئر کر کے ناجائز تعلق کر کے ایک دوسرے کے ساتھ شادی کا اندر کھانے چپ کے چپ کے وعدہ کرتے ہیں یہ اس مسئلے کی مثال ہے دوستی کر لی حرام دوستی کی پرائے لڑکا پرائی لڑکی حرام دوستی کی حرام ایفیئر کیا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بنایا یہ کیا بلا ہوتی ہے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ حرام ہے شریعت کی نظر کے اندر ایسا بنانا اور پھر وعدہ کریں گے کہ ہم تم سے نکاح کریں گے شادی کریں گے ساتھ جیئیں گے ساتھ مریں گے یہ کام بھی ناجائز اس کا وعدہ بھی ناجائز اور اس وعدے کو نبھانا بھی ناجائز اسی لیے یہ شریعت کا قانون ہے جو کام جائز ہو اس کا وعدہ بھی جائز اور اس کو نبھانا بھی جائز اب معاملات کے اندر رات دن معاملے پیش آتے ہیں آپ کسی سے کوئی مال منگواتے ہیں اس نے ڈیٹ اور تاریخ دے دی اس تاریخ تک مال آ ہی جائے گا اب وہ تاریخ پر ٹائم پر آپ فون کرو تو وہی جو میں نے شروع میں چار صورتیں بتلا دی نہ فون اٹھاتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں نہ ریپلائی کرتے ہیں پیمنٹ کا وعدہ کیا ہے فلاں تاریخ کو اتنے بجے آپ کا اتنا پیمنٹ ہو جائے گا کوئی زمین کا سودا ہوا مال کا سودا ہوا چیز کا سودا ہوا پیمنٹ کا وعدہ کر دیا اور بعض تو اتنے ہمت والے ہوتے ہیں کہ باقاعدہ میسج لکھ کے دیں گے یا کاغذ پر لکھ کے دیں گے دو آدمی کو گواہ بنا کے دیں گے تاریخ آئے گی تو نہ اپنے لکھان کی پڑھیے نہ اپنی زبان کی پڑھیے نہ دو گواہ کی پڑھیے نہ اللہ کے نام سے کیے ہوئے وعدے کی پڑھیے اللہ جانے کی اس دنیا میں غائب ہو جاتے ہیں کہ صحیح عذر بھی بتلانے کے لیے تیار نہیں صحیح عذر ہو تو شریعت جو ہے چھوٹ دیتی ہے لیکن یہ صحیح عذر نہیں ہوتا عام طور پر لوگ ٹالنے اور ٹلے لگانے کے چکر میں ہوتے یا ٹالنے ہوتا ہے یا اس کو چکر پہ چڑھانا مقصود ہوتا ہے یہ ہے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والے اور یہ منافق کی پہلی نشانی اور یہ گناہ کبیرہ ہے اس میں جھوٹ بھی ملا ہوا ہوتا ہے اور یہ بڑا گناہ ہے اور لوگ اس کو آج ماحول کے اندر گناہ ہی نہیں سمجھتے یہ اتنا عام ہو گیا اتنا عام ہو گیا کہ اس کا گناہ ہونا ہمارے دلوں سے نکل گیا اور یہ ایمان کے ڈاؤن ہونے کی نشانی ہے کہ ایک چیز جو شریعت کی نظر میں گناہ ہے اس کو مسلمان گناہ نہ سمجھے چھوڑنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں توبہ کا تو کوئی سوال ہی نہیں معافی مانگنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے اس قدر خطرناک اور گندا ماحول بنا ہوا ہے پہلی فرصت میں جو اس طرح کے وعدے ہوتے ہیں جائز امور کے معاملات کے وعدے کے اس کو نبھاؤ اللہ کا حکم ہے وَأَهْدِهِمْ رَاعُونَ دوسری آیت میں اللہ فرماتے سورج شروع کی اللہ نے یا ایوہ الذین آمنوا اوفو بالعقود حکم دیا خدا نے اے ایمان والو آپس میں جو وعدے کرو کانٹراک کرو آپس میں جو نقی کرو اس کو پورا کرو یہ اللہ تعالی کا حکم ہے ایک قصہ سناتا ہوں اس پر ایمان تازہ کرنے والا ہے اللہ ان اپنے نیک اور برگزیدہ بندے اور ایسے ہمارے صالحین اکابرین کی نقش قدم پر مجھے آپ کو دنیا میں چلائے اور قیامت کے دن ان کے ساتھ میرا آپ کا حشر فرمائے ہمارے بزرگوں میں ایک نام ملتا ہے حضرت مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ بہت اونچے درجے کے بزرگ گزرے حضرت جی مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے خاندان کے بڑے بزرگوں میں سے تھے حضرت جی مولانا الیاس صاحب سے بھی پہلے کا ان کا زمانہ ہے ان کا تقوا بہت مشہور تھا عجیب تقوا کے ان کے حصے ایک سے ایک مرتبہ قافلے میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور وہ زمانے میں کافلے چلتے تھے جنگل میں وہ کافلا روکا ہوا تھا گنڈوں نے اور لٹوروں نے آ کر کے پورے کافلے کو چارے طرف سے گھیر لیا اور آئے تھے وہ تو لوٹ مار کرنے کے لیے اور اس زمانے میں آج کی طرح فاسٹ اسپیڈ گاڑیاں بھی نہیں تھی فون بھی نہیں تھے کسی کو مدد کے لیے فون کرے پولیس کو فون کرے کوئی سسٹم نہیں اس زمانے میں جنگل میں قیام ہے چوروں نے لٹوروں نے آ کر چاری طرف سے لوٹ لیا گھیر لیا جب حضرت مفتی مظفر حسین صاحب نور اللہ عمر قدو کو پتا چلا کہ اس طرح ہمارا پورا قافلہ گنڈوں نے لوٹوروں نے گھیر لیا ہے تو کہا میں جاتا ہوں ان گنڈوں کا سردار کون ہے اس سے بات کرتا ہوں گئے بات کی دل میں جو اللہ کا ڈر ہوتا ہے اس کا اثر لٹوروں اور گنڈوں پر بھی پڑتا ہے سنت پر جو آدمی عمل کرتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ سامنے والوں کے دلوں میں اس کا روپ پیدا کرتے ہیں سنت کی اتباع کی برکت سے تو گئے وہ گنڈے کے سردار سے بات کی کیا بات کی آپ لوگ تو اب لوٹنے آئے ہو تو لوٹو گے اب اس میں یہ کرو گے کہ ہمارے قافلے میں عورتیں بھی ہیں ان کو بھی تم چیک کرو گے کسی نے کیا زویرات پہنے ہیں سونا پہنا ہے چاندی پہنی ہے کسی نے پیسے چھپا کے رکھے ہیں تم چیک کرو گے تو کہا غیر محرم عورتوں کے اوپر تمہارا ہاتھ نہ لگے یہ سب تمہاری غیر محرم عورتیں میں وعدہ کرتا ہوں ہمارے پورے قافلے میں جتنے مرد ہیں جتنی عورتیں ان کے پاس جتنا سونا اور چاندی ہے پیسے وہ جمع کر کے ہم تم کو دے دیتے ہیں تم ہماری عورتوں میں سے کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے تو گنڈوں کا سردار من گیا کہ تو آپ نے ہمارا کام آسان کر دیا جمع کر کے دے دو تو کہا ٹھیک ہے حضرت نے اعلان کیا پورے قافلے میں دیکھو بھائی میں ہماری بہنوں کی عزت کے خاطر وعدہ کر چکا ہوں کہ جس کے پاس جو سونا چاندی ہو وہ جمع کرا دو ان لوٹوروں کو یہ آئے لوٹنے کے واسطے سب نے نکال نکال کر کے دینا شروع کر دیا انہوں نے بھی ایک نظر ڈال دیکھا کہ وہ تو اچھی خاصی مقدار جمع ہو گئی کافی کوانٹٹی آ گئی وہ چور لوگ لے کے چلے گئے گنڈے لوگ پھر کافلا بھی آگے چلا دوسری منزل پر کافلا پہنچا آگے دوسرے شہر کے قریب جا کے پڑا ہو ڈالا ایک عورت کافلے کی دوسری عورتوں کو کہتی ہے میرے پاس اتنا سونا تھا وہ چھپا ہوا رہ گیا وہ وہاں چوروں کو دینا نہیں پڑا وہ بات دوسری عورتوں نے حضرت مفتی مظفر صاحب رحمت اللہ علیہ کو پہنچائی حضرت فلانی بہن کے پاس اتنا سونا رہ گیا اب ہم اور تم ہوتے تو کہتے اللہ کا شکر ادا کرو اتنا بچ گیا الحمد للہ کہو گیارہ مرتبہ بچ گیا حضرت مفتی صاحب نے کیا فرمایا میں ان چوروں سے لٹوروں سے وعدہ کر چکا تھا کہ جتنا سونا چاندی ہمارے قافلے میں ہے عورتوں کے پاس میں جمع کروا کے دے دوں گا یہ جو رہ گیا ہے یہ وعدے کے خلاف ہوا ہے چوروں سے بھی وعدہ نبھا رہے ہیں دیکھیے لاؤ بہن قافلہ آگے چلے میں سواری پہ سوار ہو کے واپس پیچھے جاتا ہوں جہاں کل ہم رکے ہوئے تھے اور جا کر کے ان چوروں کو یہ سونا پہنچا کر کے آؤں گا وعدہ کیا ہے ہم نے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کر نہیں اس میں میں دو رائے نہیں کروں گا حضرت سوار ہوئے پیچھے گئے جہاں کل رکے ہوئے تھے وہاں جا کے اب گنڈے ایک جگہ تھوڑے بیٹھے رہتے وہ تو لے کر فرار ہو گئے لوگوں سے تحقیق کی کہ سنا یہاں کوئی گنڈوں کی کوئی جماعت ہے کل اس طرح وہ ہمارے قافلے کو لوٹنے آئے تھے کہاں ہیں وہ لوگ لوگوں نے ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے بتلا ہے کہ فلاں جگہ وہ رہتے ہیں ان کا سردار رہتا ہے حضرت وہاں پہنچے اس سردار کے پاس اس کی جا کر کے ملاقات کی کہا بھائی ہمارے قافلے میں ایک عورت کے پاس زویرات رہ گئے تھے اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہماری عورتوں کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے وہ خود سامنے چل کے زیور دے دے گی ایک عورت کے پاس زیور رہ گیا تھا میں وعدہ پورا کرنے کے لیے دینے کے لیے آیا ہوں لو یہ آپ کا زیور میں آپ کو حوالے کرتا ہوں جب یہ بات کہی تو گنڈے کے سردار نے سب گنڈوں کو جمع کیا اور اس کے بعد کہنے لگا آپ اگر ہم کو دینے نہ آتے تو ہم کو تو پتہ بھی نہیں چلتا بات تو کل پوری ہو گئی تھی حضرت نے فرمایا بھلے بات پوری ہو گئی تھی ہم نے وعدہ کیا تھا آپ ہماری عورتوں کو ہاتھ مت لگاؤ تو ہم ہماری عورتیں اپنا سونا دے دے گی یہ رہ گیا تھا اس لیے پہنچانے آیا وہ چوروں کا سردار تھوڑی دیر سوچتا ہے اس کے بعد کیا کہتا ہے کہ میں نے ہمارے اس علاقے میں کاندلا شہر میں ایک بڑے سنت بزرگ ولی مفتی مظفر صاحب کا نام سن رکھا ہے کہ وہ ایسے بڑے تقوا والے ہیں جیسی تقوا کی تم بات کر رہے ہو پرہیزگاری کی وعدہ نبھانے کی ایسے ایک بزرگ ہمارے علاقے میں کاندلا میں ہے یہ میں نے سن رکھا ہے جیسے آپ تو حضرت نے آہستہ سے کہا وہ اللہ کے ولی اور سنت اور صوفی اور بزرگ حضرت مفتی مظفر حسین تو نہیں کون ہے باقی کاندلا کا مظفر یہی ہے کتنی توازو حضرت کے اندر کاندلا کا مظفر یہی ہے تو وہ چوروں کا سردار فوراً حضرت کے پیر پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے دل کے اندر یہ قدرتی خیال آیا کہ اتنا بڑا وعدے کو پورا کرنے والا مفتی مظفر کے سوا اور کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا مجھے یقین ہو گیا کہ وہی یا اس جیسے بزرگ ہو سکتے تمام چوروں کو جمع کر کے کہتا ہے کل جو ہم نے لوٹ اور چوری کی تھی سب حضرت کو واپس کرے ہم سب حضرت کے ہاتھ پر اسی وقت بیت ہوتے ایمان تازہ کرتے توبہ کرتے اپنی زندگی کی صلاح کرتے اور وہ تمام کے تمام چور اپنے زمانے کے ولی بن گئے اولیاء میں شامل ہو گئے مسلمانوں یہ وعدہ سچا نبھانے کے اوپر ایک گنڈوں کی جماعت کو خدا ہدایت عطا فرمائے آج ہم مسلمان اخلاق کی گراوٹ کے زمانے میں اگر ایک شریعت کے حکم پر عمل کر لیں تو اپنوں تو اپنوں گہروں کے دلوں میں بھی اس کا کتنا بڑا اثر پڑے گا اندازہ لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن میں اللہ نے ورمائے وہ ابراہیم اللہ ابراہیم علیہ وفا ابراہیم علیہ السلام وعدے کو پورا کرنے والے ایک تفصیلی روایت میں ایک مرتبہ ایک جگہ کے اوپر کسی سے وعدہ کر دیا تو ایک سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا انتظار کیا ایک سال تک کسی نے وعدہ کر دیا حضرت یہاں رہو میں آ رہا ہوں ایک سال تک مسلمانوں آج اس وعدے کو نبھانا اس کا گنا ہونا بھی آج کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے وعدہ نبھانا اور وعدہ خلافی بہت بڑا گنا ہے یہ چیز بھی ہمارے دلوں کے اندر سے نکل گئی کتنا ڈاؤن ہو گیا ہم لوگوں کا ایمان یعنی مسلمانوں کو میں دیکھتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے ایسے بے تکلب کہہ دے ٹالنے کے لیے کہہ دو نہیں ابھی تو یہ بلا تھک جا کہہ دو نہیں ابھی پھر جب گا لکھ لیں گے اپنے کو کہاں اس ٹائم کو نبھا نہیں تو ابھی یہ سر پہ پڑا اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں قرآن کی ایک نی کئی آیتوں میں فرمایا انجنل امانت والارض امانت داری یہ انسان کی خوبیوں میں سے ہے اس کی بنیاد پر اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا عزت والا انسان بنایا کہ امانت دار نکلے گا باقی آسمان زمین نے بھی اس امانت داری سے اور امانت کا حق ادا کرنے سے انکار کر دیا جائے پوری شریعت امانت ہے قرآن امانت ہے دین امانت ہے وعدہ نبھانا یہ دین کا اہم ترین حصہ ہے ایک مرتبہ خلافت راشدہ کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں حضور کے رشتے میں برادر نسبتی ہوتے ہیں برادر نسبت یعنی جس کو ہم سالہ کہتے ہیں بردر ان لا کہتے ہیں حضور کے سالے ہوتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی ان کی بہن ام حبیبہ حضور کی بیوی ہوتی ام المؤمنین بہت بڑے سردار کے بیٹے تھے اور بڑے کمانڈر تھے حضرت امیر معاویہ عیسائیوں سے جنگ ہو رہی تھی ایک ٹائم طے کر لیا ٹائم لمٹ کر لی کہ اتنے دنوں تک اپنے نہیں لڑیں گے اس تاریخ کے بعد لڑیں گے وہ تاریخ قریب میں آ رہی تھی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں نے لڑائی شروع نہیں کی تاریخ آنے سے پہلے صرف لشکر کو سرحد تک پہنچانا شروع کیا کہ لشکر کو سرحد تک پہنچا تو عیسائیوں کی سرحد پر جب وہ تاریخ آئے گی جہاں تک طے ہوا ہے اس کے بعد لڑیں گے لیکن صرف لشکر تو وہاں پہنچا دو بس صرف لشکر کو پہنچانا شروع کیا اتنے میں دیکھا کہ ایک بزرگ سر پر کپڑا ڈال کے آئے اور منہ چھپا کر گھوڑے پر بیٹھ کے آ رہے اور آواز لگا رہے وفا غدر وعدہ پورا کرو خیانت مت کرو وہ بزرگ قریب آئے کپڑا ہٹایا تو دیکھا جلیل القدر صحابی حضرت عمر ابن رضی اللہ تعالیٰ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مبارک تعلیم دیے کہ جو وعدہ کیا ہو نبھاؤ چاہے سامنے غیر مسلم ہو پھر بھی وعدہ نبھاؤ جس تاریخ تک لڑائی نہ کرنے کی بات پکی ہوئی ہے آپ لشکر کو سرحد پر بھی نہیں لے جا سکتے بیرک میں بلاؤ واپس جب وہ تاریخ آئے گی تب دیکھا جائے گا فوراً حضرت امیر معاویہ نے لشکر کو سرحد سے واپس بلایا الائی کا آبائی یہ ہمارے بڑے ہیں کہ جو تاریخ آنے سے پہلے لڑائی تو لڑائی لشکر کو بھی سرحد پر بھیجنے کے لیے تیار نہیں حالانکہ سامنے غیر مسلم تھے اور آج تو ہم سامنے غیر مسلم ہو تو ہر چیز حلال سمجھتے ہیں کہ ان کو دھوکہ دینا حلال جھوٹ بولنا حلال وعدہ خلافی کرنا حلال غلط ہے یہ بات سامنے مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو دھوکہ بھی نہیں دے سکتے وعدہ خلافی بھی نہیں کر سکتے امانت میں خیانت بھی نہیں کر سکتے اللہ مجھے اور آپ کو ایمان کا کمال عطا فرا اور یہ جو اس وقت بڑی خطرناک برائی ہے کہ کوئی وعدے کا لحاظ اور رعایت نہیں اس کی طرف دھیان دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے صحیح وعدوں کو نبھانے مالا بنا دے واخر دعوانا الحمد للہ رب بھائی تھرٹی فسٹ دسمبر سوموار کے دن آ رہی ہے تو مسجد انوار کے اندر ایک مجلس رکھی ہے عشاء پہلے شروع ہوگی اور فجر تک مجلس چلے گی اور رات میں تہجد قیام ذکر کی مجلس دعا اور بیان سارا نظام ہے آپ حضرات مسجد انوار کے اندر پہنچے پیر کے دن انشاءاللہ Thank www.attableek.com, the reviver of